حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹنی کے بارے میں حکم دیا تو اس کی کوہان کی دائیں جانب اشعار کیا گیا پھر آپ نے اسے خون پونچھا اور دو جوتے رسی میں ڈال کر اس کے گلے میں لٹکا دیے جب اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ پر چڑھی تو آپ نے بلند آواز سے لبائک کہا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھہتر